السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خالي جغة فرقة سامنا عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ولا يضل فلا متجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثله ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن فاتكم الفراق إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا کی کوئی نہیں بڑا ہوگا مر گئے تو یہ کسی کو پتا نہیں بچے ان کے چھوٹے چھوٹے دیکھیں یہ میں ہی سوچتا کرتا ہوں یہ جو بھی میں سفر شخص ہمیں چار بھی کرتے ہیں میں راشٹر کو آدمی لڑا ہوا تھا یہ بنتا کو بہت دشمن بچ دیکھتے کہ یہ سامان کو بکس نہیں ڈالتا ہے اور ہاتھ والے ڈالتا ہے کہ مجھے نکلنا ہے ایسے کوئی چیز نہیں ہے اچھا دنیا میں کوئی چیز نہیں گیا تو دوسرا آدمی پیچھے آدمی دے دیتا اس کے ہاتھ لیکن آپ کو جو لالنا ہوتی ہے کہ جو بھی لوگوں کو جانا ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے ہم لوگ کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنا اور اس کے ہمارا ہے جس کا گڑنے کا سبب بن جاتی ہے آپ کو پتا تعلق تھی دیکھ رہے ہیں سے کو سر